حضرت حضیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے ایک رات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں نماز پڑھی آپ نے قرآن فرمائی تو جب عذاب والی آیت پڑھتے تو رکتے اور اللہ کی پناہ مانگتے اور جب رحمت والی آیت پڑھتے تو رکتے اور اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے اور اپنے رکوع میں سبحان ربی العظیم یعنی پاک ہے میرا عظمت والا رب اور سجدے میں سبحان ربی الاعلی یعنی پاک ہے میرا بلند و بالا رب پڑھتے سنن نسائی حدیث نمبر ایک ہزار نو